بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارہ مارچ دو ہزار سترہ میں اکثر آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ مائنڈ کا ٹریگر ہونا بہت ضروری ہے جب مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے جب بڑی بڑی باتیں سامنے آتی ہیں تو آج میں سوچ رہا تھا کہ اس کا اکولنٹ قرآن میں کیا ہے تو میری سمجھ میں آیا کہ توسم ہے اس کا توسم یعنی مومنٹ کی ایک سبب بتائی گئی ہے توسم میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر ماڈرن ٹرم اس کو بتانا چاہے بتایا جائے تو وہ ہوگا توسم توسم کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی کوئی آبزرویشن کیا آپ نے اس سے آپ کو مان ٹرگر ہوا ایک, بات آپ کے ذہن میں آ گئی جیسے مثال کے طور پر ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ابو دردا تو مدینے میں رہتے تھے وہ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ گھر کے سامنے سے ایک بیل گاڑی گزری تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیل بیٹھ جاتا ہے کھڑا رہتا تو ایسے ہوا وہاں ایک بیل بیٹھ گیا دوسرا کھڑا رہا تو جو گاڑی چلانے والا تھا جو کاٹ مین تھا اس نے بیٹھے والے کو مارا تو وہ اٹھ گیا پھر گاڑی چلنے لگی تو یہ یہ جو ان کو ایک آبزرویشن ہوا یہ آبزرویشن تھا دنیا کا لیکن اسے نے ایک آخرت کی بات نکال لی کہا کہ ان حاضہ لب واطاورن اس میں ایک نصیحت ہے یہ توسم کا سامان ہے وہ یہ کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈیوٹی نہ انجام دے اس کو مار پڑتی ہے تو آخرت میں بھی ایسے ہوگا کہ جو ڈیوٹی نہیں انجام دے گا اس کو وہاں پر پکڑ جائے گا تو that was a case of توسم تو توسم بہت ہی ضروری ہے یعنی آپ کو اتنا آپ کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا رہے ٹریگر ہوتا رہے تو آج کیا ہوا آج مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو بہت پہلے کا ہے یعنی میں دلی آیا ہوں نائنٹین سکسٹی سیون میں اس سے بہت پہلے میں آدم تھا آدم گڑھ میں اس وقت کا یہ ہے تو ہمارے بڑے بھائی تھے عبدالعزیز خان ان کے ایک دوست تھے ممبئی میں مسٹر اعظم تو مسٹر اعظم جو تھے انہوں نے عید میں ہمارے بھائی کو عید کارڈ بھیجا عید کارڈ وہ انگلش پڑھے ہوئے تھے تو انہوں نے لکھا تھا اس میں عید کارڈ میں کہ سیلف میڈ مین کے نام جو قطب مینار کی بلدیوں کو بھی پار کر سکتا ہے تو میں نے پہلی بار یہ لفظ سنا سیلف میڈ مین پہلی بار تو اس سے میں سوچنے لگا تو آج مجھے مائنڈ ٹریگر ہوا اس کی سوچ کر کے تو میں نے سوچا کہ شاید سب سے بڑا جو انسانی کریکٹر ہے وہ یہی ہے کہ آدمی سیلف میڈ مین بنے یعنی ایک انسان وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے دوسرا انسان وہ ہے جو خود اپنا بناتا ہے اپنے گڑھتا ہے جسے کوئی لوہا نکلتا ہے جب تو کروٹ فارم نکلتا ہے ڈائمنڈ نکلتا ہے تب بھی وہ کروڈ فارم ہوتا ہے پھر اس کو بنایا جاتا ہے تو انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کروٹ فارم ہوتا ہے بنا بنا نہیں ہوتا وہ تو یہ بنانا کیسے ہوتا ہے یہ بھی مجھے اپنے بڑے بھائی کے کیسے سے سمجھ آیا وہ جو سیلف میڈ مین بنے تھے تو ان پر بہت ڈفیکلٹیز پڑی تھی بہت زیادہ ڈفیکلٹی تو ڈفیکلٹیز کے بعد انہوں نے ایک نیا ان کے اندر پرسنالٹی جاگی اور نائنٹین فورٹی فور میں انہوں نے ایک نیا جو کہتے لیا نرنے اور انہوں نے ایک انڈسٹری شروع کی اس وقت وہ کاٹیج انڈسٹری تھی پھر انہوں نے ایک بڑی کمپنی بنائی light and company private limited Allahabad میں یہ معاملہ تو مٹیریل ولڈ کا ہے یہ معاملہ اسپیشل ولڈ کا بھی ہے اسپیشل ولڈ میں بھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ سیلف میڈ مائنڈ بنے خود اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کریں اور یہاں بھی وہی ہے کہ حالات میں جب آپ پڑھتے ہیں جب ڈفیکلٹیز میں پڑھتے ہیں تب آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے کہا جاتا ہے کہ it is a raise but effort not facility but difficulty that makes man تو ایک حدیث ہے کہ اندر نہ سے بلان البیاؤ سب سے مثبت مصیبت ہے پرافٹ پر اس کو وجہ یہی ہے پھر بھی ایک حدیث سمجھ میں ایک حدیث ہے کہ کوئی آدمی مصیبت میں تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا جبریل لا تاجل لقضاء حاجت اب بھی پہلی وہی مساط ہو اے جبریل اس بندے کی بیدا دعائیں کر رہا ہے دعائیں کر رہا ہے لیکن اس کی جلدی دعا مت اس کی حاجت جلدی پورا مت کر رہے تھے میں کیونکہ مجھے اس کی آواز بہت محبوب ہے بہت پسند ہے آئی لائک ہز وائس تو یہ جو آواز کی بات ہے یہ آج ہی مجھے کلیئر ہوا کہ آواز کا مطلب ہے کیونکہ آواز کا مطلب اگر لے آ جائے کہ بہت اچھا گانے کا ہوتا ہے تو جو مصیبت میں بچارے کا مصیبت میں پڑا ہوا ہے مصیبت دعائیں کر رہا ہے تو تو وہ اس میں لتا منگیشکر گانا تو نہیں گا سکتا اس کا مطلب ہے پروسیس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ چل رہا اس کے اندر جو کورس ہے اس میں اس کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو ہونے دو ہونے دو ہونے دو یہ میری سمجھ میں آیا پھر میری سمجھ میں آیا کہ لوگ دعا کرتے ہیں تو چاہتے ہیں جلدی سے قبول ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے دعا آپ کریں اور جلدی سے قبول ہو جائے تو آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ رک جائے گا کیونکہ وہ تو پروسیس ہوتا ہے آپ مصیبت میں بیماری میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو دعا تو خوب کرنا چاہیے لیکن یہ چاہنا کہ جلدی سے دعا قبول ہو جائے کا بنا کہ وہ پروسیس رک جائے جو پروسیس آف ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کے مائنڈ میں وہ رک جائے یہ تو آپ کا حق میں اچھا نہیں ہوگا تو حدیث میں جو ہے کہ وہ بس ہوتا ہوں مجھے اس کی آواز بہت پسند ہے اس کا مطلب نہیں کہ بہت اچھا ڈغبہ گاتا ہے وہ مصیبت میں کوئی ڈغبہ کیا گائے گا یہ ایک پروسیس ہے اس کی زندگی میں جاری ہوا ہے اس پروسیس کے ذریعے اس کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو ہونے دو ہونے دو ہونے دو رکو مت اس کو پھر میری سمجھ میں آیا کہ یہی پروسیس کے کلمیشن کا نام ہے کریٹو تھنکنگ کریٹو تھنکنگ جو ہے آدمی کے اندر کبھی بھی اسموتھ حالات میں نہیں ہوتی وہ شاک ہوتا ہے ٹربل پیش آتے ہیں ڈفیکلٹیز پیش آتی ہے تب اس کے اندر کریٹیوٹی جاگتی ہے تو کریٹو تھنکر وہی بنتا ہے جو جسے ملٹن ملٹن جو ہے ماسٹر پیس لکھی ہے اس نے پیراڈائز لاسٹ یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اندھا ہو گیا تھا اسی زمانے میں اسے لکھی یہ جب وہ اندھا تھا وہ ڈکٹیٹ کرتا تھا تب کوئی لکھتا تھا تو دیکھیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب اندھا ہو جاتا ہوگا آدمی تو کیا بیتتی ہوگا اس کے پاس تو یقین کیسے کہ میں کبھی آنکھ بند کر کے باتھ روم میں جاتا ہوں کہ اگر اللہ خدا نے کرے کیسا ہو کہ میری آنکھ چل جائے تو میں روم میں کیسے مینج کروں گا کیسے مینج کروں گا لگتا ہے کہ مینج نہیں کر پاؤں گا اتنی قیمتی ہی یہ چار پہ بیٹھنا کرسی سے اٹھنا باتھ روم میں جانا میں آنکھ بند کر کے ایک ایک, تجربہ کرتا ہوں کہ کیا بیتے گی اس وقت جب انسان سے چھن جائے تو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں مرض کر پاؤں گا مجھے ایک ہیلپر چاہیے اور ہیلپر بھی یاد رکھیے بہت ہی لمٹ سینس میں ہوتا ہے کہاں تک ہیلپر ہے آپ کی ہیلپ کرے گا تو کیسے لکھا ہوگا ملٹن نے وہ کتاب اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس پر انداپن کا ایکسپیرئنس اس کو ہوا ہو تو کتنا شاک لگا ہوگا اس کو اس شاک نے کس طرح اس کے مائنڈ کو جھجوڑا ہوگا کس طرح اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوا ہوگا تب وہ ایک کریٹو مائنڈ بنا کریٹو کریٹو مائنڈ مائنڈ اس نے پھر ایک کتاب تیار کی پڑھائی لاسٹ تو یاد رکھیے ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت جو ہے اللہ کے اللہ کے اوپر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ادھر دعا کی ادھر قبول ہو جائے وہ اللہ اپنی مسئلہ کے مطابق دعا کو قبول کرتا ہے سمجھتا ہوں کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کے اندر کریٹو تھنکنگ آئے تو اس کو ملٹر جیسا بننا پڑے گا یعنی ملٹن نے ایک ایک ٹریبل کو استقبال کیا اس کو مانا کہ میں اندھا ہو گیا ہوں تو اگر آپ کو کریٹو تھنکر بن رہا ہے کریٹو پرسنالٹی بن رہا ہے تو آپ کو ملٹن جیسا بننا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اندھاپن کوئی بھی مصیبت پڑ سکتی ہے کوئی بھی ٹرابل پیش آ سکتا ہے کوئی کوئی فزیکل سچ میں ضروری نہیں ہے یعنی فزیکل سچ میں پیش آنا ضروری نہیں ہے کوئی بھی سوچ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ فزیکل جو ڈفیکلٹیز ہیں اس سے بڑی ڈفیکلٹیز وہاں جو اسپرچل ہوتی ہیں انٹلیکچل ہوتی ہیں وہ ڈیفٹی بہت جھجوڑتی ہے آدمی کو بہت زیادہ تو دیکھیے آدمی کو دو میں سے ایک کا آپشن ہے دنیا میں میں نے مثلاً میں نے دیکھا ایسے آدمی ایسے افراد جو بہت تندرست بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی خوش لیکن بات کیجیے ان سے تو کوئی کریٹو بات نہیں کہہ پاتے وہ ایسی چلتی پھلتی باتیں کریں گے کہ مثلاً آرٹ کی بات گانے کی بات یہ سب باتیں کریں گے کیونکہ ان کو مسمت نہیں پڑی اور ایسے آدمی میں نے دیکھے جو بہت کریٹو بات کرتے ہیں لیکن وہی تھے جن کو مصیبتیں پڑی جن کو زندگی میں ٹریول پیش آیا تو دیکھیے آدمی کے لیے دنیا میں دو میں سے ایک کا آپشن ہے یا تو وہ نان کریٹو بنے یا وہ کریٹو بنے اگر وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوب آفیت کی ہو خوب خوشی ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ بھی بننا پڑے گا جس کی پرائز دینی پڑے گی کہ آپ نان کریٹو رہیں گے قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا کہ آدمی کو جو چاہتا ہے نولی متولہ جو چاہتا ہے وہ بنا دیتے یہ نو متولا کس سورہ یہ بہت عجیب سورہ ہے نو متولا ماتولہ سورہ کا نام آیت نمبر بتائیے سورہ آیت نمبر ایک سو پندرہ آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں سے واپس جانے کے بعد سو انسا آیت نمبر ایک سو پندرہ شوہر آیت نمبر ایک سو پندرہ نو مت اللہ آدمی جو چاہتا وہی اس کو دے دیتے ہیں کیسی عجیب بات ہے یعنی خدا تیار ہے کہ آپ جو چاہیں وہی دے دیں آپ کو بغیر آپ کے آپ کے یہ آپشن جو ہے یہ نہیں ہے کہ نان کریٹو بھی اور کریٹو مائنڈ بھی آپ کے اندر ہو یعنی فیسلٹی بھی ہو فیسلٹی بھی ہو ہیپینیس بھی ہو اور ہیپی بھی آپ کو اور ساتھ ساتھ آپ کریٹو بھی ہوں یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے اللہ سے مانگا افلوئنس اور ہیپینیس تو خدا دے گا آپ کو لیکن ساتھ ساتھ آئے گی کیا بات کہ آپ کریٹو تھنکر نہیں بن پائے گے تو جس چیز کی پرائز آپ دے سکتے ہیں وہی اللہ سے امید رکھیے یعنی آپشن جن اس میں نہیں ہے آپ کو کہ آپ کو کریٹو تھنکر بھی بنے آپ اور ساتھ ساتھ خوب افلوئنس بھی ملے آپ کو خوب عیش آرام خوشیاں خوشیاں ملے آپ کو ایسا نہیں ہے آپشن جن دو کے بیچ میں ہے وہ یہ ہے کہ کریٹو بنے لیکن زندگی میں آپ کو ڈفیکلٹیز پیش آئے نان کریٹو بنے تو زندگی میں آپ کو خوب آرام واش ملے تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ خدا آپ کو دونوں دے سکتا دونوں چیز نو اللہ ماتو اللہ یہ آپ سراج آپ پڑھیے اس پڑھیے شاید کو خدا تیار ہے کہ میں مزدور چیز مانگو ہم دیں گے تو نے دیں گے اور کریٹیوٹی مانگو تو کریٹیوٹی دیں گے لیکن دونوں کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہیپینیس جہاں آئے گا تو نان کریٹیوٹی آئے گی اور جہاں کریٹیوٹی آئے گی تو وہاں آپ کو پرابلم پرابلم نو لی مت اللہ ونسله جهنم وساءت مصيرا النساء آیت نمبر ایک میں ہے دیکھیے آیت ایک اور جو وہ چاہے گا وہ دے دے گا اس کو قرآن میں ایک اصول ہے کہ کسی اور ریفرنس سے بات ہوتی ہے اسی میں ایک ایک پرنسپل بتا دیا تھا یہ بھی ہے ریفرنس دوسرا ہے لیکن اس میں ایک پرنسپل بتا دیا گیا اللہ تو اس دنیا میں آدمی کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ سوچے اپنے بارے میں بہت زیادہ اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ پازیٹو تھنکنگ ڈیولپ کریں اپنے اندر سب سے ضروری چیز ہے تب دوسری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں پازیٹو تھنکنگ پہلے آتی ہے باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہے اگر آپ کا مزاج ایسا ہو کہ آپ افنڈ ہو جائیں آپ برا مانیں غصہ ہو جائیں یہ سب مزاج اگر آپ کے اندر تو سمجھ لیجیے کہ اس کی ایک پرائز دینی پڑے گی وہ پرائز کیا ہوگا کریٹو مائنڈ آپ کے اندر نہیں پیدا بنے گا تو کریٹیوٹی اور نگیٹو سوچ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا وہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا پھر آج میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جنت میں کس کو انٹری ملے گی جنت میں کس کو انٹری ملے گی تو قرآن میں مختلف الفاظ میں بات کہی گئی ہے اپنے اپنے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ جنت ملے گی ڈیولپڈ پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ اس لائن پر جو لائن گارڈ کی لائن ہے گارڈ کی جو لائن ہے اس لائن میں ڈیولپمنٹ کیا ہو اپنا اس کو ملے گی خدا نے اپنی ایک لائن مقرر کر دی ہے اس لائن میں جو اپنے کو ڈیولپ کرے تو وہ کل میں سلیم بنے گا وہ ڈیولپ پرسنالٹی بنے گا اور پھر اس کو جنت میں انٹری ملے گی یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں بہت افسوس نہیں کی قرآن میں ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ ان نے کہا خلق نظیم تم ہائی کریکٹر کے لیول پر ہو رسول اللہ کو بتایا گیا کہ آپ ہائی کریکٹر کے لیول پر ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی صفت بتائی گئی ہے یہ انسان کی صفت ہے یہ رسول اللہ کے حوالے سے انسان کی صفت یہ جو ہے ان کا اللہ خلق عظیم اس کو اس لحاظ سے دیکھے کہ رسول اللہ ماڈل تھے اسوا تھے اس اس اعتبار سے دیکھیے تو پھر یہاں پر گوا رسول اللہ کے ریفرنس دے کر کے بتایا گیا کہ انسان کو اس دنیا میں کیسا بننا ہے اس کو خلق عظیم والا بننا ہے یعنی ہائی تھنکنگ ہائی کریکٹر یہ تو ہائی تھنکنگ اور ہائی کریکٹر کب بنے گا آپ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ پازیٹو سوچ والے ہوں کوئی چیز آپ کو نیگیٹوٹی میں مبتلا نہ کرے کوئی چیز آپ کو افرڈ نہ کرے کوشش آپ کو یعنی ایسا نہ کرے کہ آپ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رک جائے تو نان اسٹاپ ڈیولپمنٹ جاری رہنا چاہیے تو وہ چیز جو اس میں رکاوٹ ڈالے پروسیس آف ڈیولپمنٹ میں اس سے آپ بچنا ہے آپ خلوص عظیم پر وہ ہے جس کے اندر non stop process of development جاری رہے خلوص عظیم high character high thinking high level تو ہائی لیول جب آپ کے اندر ہوگا تب یہ پاسبل ہوگا کہ آپ کے اندر process of development non stop چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو یہ پرافٹ کی بات نہیں ہے صرف ہر انسان کی بات ہے ہر بلیور کی بات ہے تو یاد رکھیے بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری بہت ہی ضروری کہ آپ کانشیسلی الرٹ رہیں کہ میرے اندر process of development non stop جاری رہنا ہے process of development non stop جاری رہنا ہے اور جہاں رکے تو جلدی سے آپ چوکڈا ہو جائیں وہ آیت کیا ہے صاحب جو شیطان مس کرتا ہے کو اسٹڈی کریں اللہف دو سو ایک اس میں یہ ہے کہ شیطان جب ٹچ کرتا ہے خیال ڈالتا ہے تو جلدی سے ان کو پتہ پتہ چلتا پتہ پتہ ہو جاتا جلدی سے پتہ ہو جاتا جیسے ایک سال نے مجھے بتایا کہ آج کل جو بہت ہی ماڈرن قسم کی پرنٹنگ مشین بنائی جاتی ہے پرنٹنگ مشین تو وہ چلتی ہے تو بہت تیز چلتی ہے وہ اب سا بھی کوئی گڑبڑ ہوا تو وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے خود فوراً ڈیٹیکٹ کرتی ہے وہاں فوراً وہ جو آدمی کھڑا ہوا چیک کر رہا ہے اس کو بتا دیا کہ دیکھو یہ بات ہوگی تو جلدی سے وہ ٹھیک کیا جاتا ہے تو سیلف ڈیٹیکشن سیلف ڈیٹیکشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر تو آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی شیطان کوئی خلط ڈالے کوئی پروسیس میں رکاوٹ ڈالے تو جلدی سے آپ جان evil کریں گے satan touches those who fear god they are instantly alerted and become watchful ہاں جیسے ہی وہ ٹچ کرتا ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں پھر اپنا کریکشن کرتے ہیں اس آیت کو ضرور آپ لوگ پڑھیں کیا بتایا آپ نے سورہ آیت نمبر دو سو ایک سورہ الاراف آیت نمبر دو سو ایک یعنی جو آدمی چاہتا ہو کہ میں اپنے اندر وہ پرساد ڈیولپ کروں جو جنت میں انٹری قابل ہو اس آیت کا بہت زیادہ غور سے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ایک پروسیس چلاتا ہے آدمی اور بیچ میں شیطان وہاں کچھ کچھ خلا ڈالتا ہے تو پروسیس رک جاتا ہے تو جلدی سے آپ کو وہاں پر اویئر ہو جانا چاہیے جلدی سے اور جلدی سے اس کو کرنا چاہیے جیسے انہوں نے بتایا مجھے کہ پینٹنگ پہ جب جب مشین جب چلتی ہے تو اتنی ہائی اسپیڈ ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر دیر کرے تو ہزاروں پیج نکال دے گی وہ تو وہ اس طرح سے چیک اس طرح چاہیے آپ کو اتنا ہی الرٹ ہونا چاہیے جلدی سے الرٹ ہو کر وہاں پر آپ کریکشن کریں مجھے تھوڑی دیر میں شیطان بہت سے یعنی بہت دور تک پہنچا دے گا تو جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ ان کے اندر ڈیولپمنٹ کا پروسیس نان اسٹاپ جاری رہے ان کو اس آیت کو ضرور پڑھنا چاہیے سو الاراف کیا یہ آیت دو سو ایک الاراف جو لوگ چاہتے ہوں کہ ان کے اندر ڈیولپمنٹ کا پروسیس نان اسٹاپ جاری رہے تو ان کو سو الاراف دو سو ایک کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ گھسا ہوا ہر ایک کو ہر وقت تو لیکن آپ کو اتنا زیادہ الرٹ ہونا چاہیے کہ جلدی سے آپ کو خبر ہو جائے اور جلدی سے آپ کریکشن کریں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو آپ کو یہ سمجھ دے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس وقت کے لیے جبکہ ہمیں جنت میں انٹری پانے کے لیے چنا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ